صحابہ بھی بھی محبت محبت ہوئے نبی آپ نام سبحان اللہ یہ سارے گروہ پھر سارے گروہ اجماع امت امت علماء اجماع ہے سارے ہیں

فرمائی نفسانیت معلوم ہے دسے نزدیک جی کلب سلیم ہوئے نا دل مریض نہ ہوئے نا پھر بندہ اللہ کے فیصلے سے بھی حاضر ہو جائے اور رسول کے فیصلے سے بھی راضی ہو جائے میرے پاک نبی سرور نے صدیق اکبر کو امام بنایا کائنات والے اندر سے ہے دنیا والوں اصحاب نزدیک سارے صحابہ سب تو زیادہ متقی ہوئے ہیں میرے پاس نبی سر کیوں میں امام بڑا ہوں میں غالباً ایک بار حدیث پاک سنانے بھی آیا سی جنہیں سنی ہے وہ دوسری دفعہ سن رہے ہیں جنہیں نہیں سنی وہ سن رہے ہیں جبلا یہ ترتیب مولا سونے نے ہمیں بھی رکھی ہے ہاں جی آج جو ترتیبیں لگاتے ہیں نا یہ خود ہی الٹے چلتے ہیں ان کی ترتیب ہی الٹی ہے ان کا دماغ ہی الٹا ہے تے سیدھی ترتیب تے مولا سونے نے خود امام جلال الدین سیوطی اے او امام ہے جنہوں چاک نے آپ بہتر مرتبہ نبی سرور کی زیارت ہوئی ہے آپ کی کتاب کہ مولا سونے نے جڑی ترتیب رکھی ہے کیا ہے غلط ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں۔ میں پیر صاحب کی تقریر ہوئی میں تا اپنے سنیا آخیا بھائی اج کل سنیا کے پیروں کا یہ حال ہے بڑی ویڈی گدی کا گڈی نشیب کہ جی تھی آخو نا صدیق کا پہلا نمبر ہے پہلے امام نے دلیل دو کہ جی آپ پہلے خلیفے نے پہلے حاکم نے نبی سرکار کے زمانے تو بعد کہ جی یہ دلیل بڑھ سکی ہو گیا نبی پاک سرکار کا پہلا نمبر نبیا آئے آئے آئے سارے سارے یہ گل کر کے اور دلیل دلیل دے رہے ہے ہے گئے ہیں مولا کرنے لیکن نمبر بڑی بڑی دلیل نہ قرآن نہ حدیث اس اس قوم لو لو امت تباہ و برباد کرنا چھٹا لے آتا ہے اپنے دھیڑ کرنے واسطے اپنی گڈیاں کوٹیاں بناؤ واسطے اپنے رقبے جائیداد زمین اور اپنی عزت بناؤ واسطے یہاں لوگوں نے سنیت کے عقائد کے اتنے خنجر رکھا ہوا ہے خدا بھی قسم کر کے آنا کر کے ساسا سا کہ یہ بلا جس پیر کا یہ عالم ہے اس پیر کے مرید کا کی عالم ہوگا توجہ نہیں جی سنوائی روکنا رکھنا سنوا اچھا پیر صاحب اور رب سونے کی بڑائی ترتیب یاد آئی نہ رسول نے فرمان یاد آئے بس انہیں اپنی دلیل دے کے کیوں اس واسطے کہ راہزیت اور خارجیت زیادہ ہو گئی لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ بن گیا کہ مولا علی با رضی اللہ تعالی بعض جو نے جڑے کہیں گے لیکن نبیوں سے بھی افضل نے یہ بھی بڑا بڑا مولوی ہے پنڈی کا چھوٹا یہ بھی انہیں آخیا سی انہیں آخیا جدو مولا علی ہر دے مولا نے پھر ہر دو افضل نے لہٰذا ربی تو بھی افضل نے توجہ رہی نے فرمائی میرے پیر سیال لاجمال فرما گیا سا ایک وقت آنا ہے یہ ممبر رسول ہاتھ چڑھ جانا ہے چاہے دے تو پھر قوم دے عقیدے اور قوم دا ایمان قوم دا اسلام تباہ برباد ہو جائے اقبال نے بھی یہ گل کی سنا اقبال کی گل اقبال فرما فرمایا محسوس توجہ رہی ہے ہے ہاں، یہ بڑی بڑی دے رہے ہیں جڑا جڑا جڑا رب رب رسول کی کی سے سے سے سمجھی سننی بولتے اور اس راضی نہ ہوئے راضی نہیں ہو سکتا انہوں کو مولوی نہیں سمجھا سکتا کو مولوی

وہ کر کے وکھائے جی ترتیب رب سونے رکھی جی سی نبی پاک سرکار نے وہ نظام

پھر اتھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ سرکار پچھا مت والے کھڑے

میزان ہوئے گی رب سونے عدالت ہوئے گی رب سونے گی منصف اور عادل ہوئے گا رب سونا کہ رب سونا جنہوں دے وے کو ڈا سکتا ہے جنہوں عطا کرے کہ اے وہ حسنیاں نے جنہوں نے دنیا دے اندر رب نو انہوں راضی کیتا ہے مولا سونا اسے اجازت دے گا وہ روکے ہوں کھڑنا دے

جڑے ہوتے ہیں لالچ تمے مطلب ہی یار وہ مطلب کے ہو جاتے ہیں خدا کی پسند ہے کوئی راستہ جہنم دا چھوڑی کھڑے کوئی جنت دا چھوڑی کھڑے کوئی جنت دا جہنم والے پاس ہے کوئی جنت جنت والے پاس ہے مولا سونے لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ دے قرآن نبی سونے دے فرمان میں راستے کا امتیاز اور تراد وہ ایسا قائم فرما دیتا ہے کہ جیڑا بندہ یہ دیوالی توجہ کرے گا من نہ سے میں کہ یہ راستہ جہنم کو جا رہا ہے اور یہ جنت ہو جا رہا ہے اب وہ اختیار ہے بندے کے بول کجا دے نصیب جنت کجا دے نصیب جہنم اور خدا دی قسم کر کے آنا جنہ لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ اور اہل بیت دی محبت کا چراغ روشن ہوئے گا مولا سونا خاتمہ بھی بے خیر فرمائے گا اور صحابہ و اہل بیت دے سب کے جنت بھی عطا فرمائے گا